بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ فروری دو ہزار سولہ اس وقت میں دہلی میں ہوں اور اپنے ان ساتھیوں خطاب کر رہا ہوں جو پربنی میں جمع ہوئی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ سفر اور آپ لوگوں کا اجتماع اللہ کامیاب کرے آپ لوگوں کا یہ سفر اور آپ لوگوں کا اجتماع دعوت کے مقصد کے تحت ہے دعوت اللہ کے لیے دعوت اللہ کا کام ایک بہت ہی یونیک کام ہے دیکھیے جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں وہ کوئی بینیفٹ چاہتا ہے کوئی فائدہ چاہتا ہے لیکن دعوت کا کام اس اعتبار سے ایک یونیک کام ہے دوسرے کاموں میں دوسری پارٹی اگر آپ کا ساتھ دے تب آپ کو بینیفٹ ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا مثلاً آپ جاب چاہتے ہیں تو جاب کے لیے آپ کو ایک امپلائر چاہیے امپلائر چاہے تو جاب ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا آپ بزنس کی لائن میں ہیں تو آپ کسٹمر چاہیے کسٹمر آپ کو ملے تو آپ کا بزنس کامیاب ہوگا نہیں تو نہیں آپ پارٹیز کی فیلڈ میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو ووٹرس چاہیے ووٹرس آپ کا ساتھ دیں تو آپ کی پارٹیز کامیاب ہوگی دعوت اللہ کام ایک یونیک کام ہے اس میں بینیفٹ بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے کام کرنا بھی آپ کے اختیار میں ہے بینیفٹ بھی آپ اختیار میں ہے وہ اس لیے کیا اصل فیصلہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن دنیا میں آپ کی نیت اگر درست ہے آپ اگر سچ مچ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں ایکٹیو ہوئے ہیں اگر آپ سچ مچ آخرت کی جنت کے لیے سرگرم ہیں تو آپ کو بینیفٹ ضرور ملے گا یعنی آپ ہی کی نیت آپ ہی کا ارادہ آپ ہی کا اورینٹیشن یہ آپ کے مشن کو کامیاب مشن بنا دے گا تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کرنے کی تحفظ دے اور اعلیٰ اسپرٹ کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو یقین آپ کو اللہ کی مدد حاضر ہوگی دیکھیے آپ لوگ یہ بامبے کے جو کے ساتھی جو ہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہر مہینے وہ کسی دوسرے مقام پر جاتے ہیں باقی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے اس کام کو آپ کو ریگولر طریقے سے کرتے رہنا ہے دیکھیے ایک حدیث ہے خیر العمال اللہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام وہ ہے جس کو برابر کیا جائے یعنی ریگولر طریقے پر اس کو کیا جائے تو آپ کے اس کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ریگولر طور پر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اس ریگولرٹی بھی فرق نہ آنے پائے اور میں اس کی دعا کرتا ہوں کہ آپ اس شرط پر پورے اتریں اور واقعی ریگولیٹری کے ساتھ آپ اس کام کو انجام دیتے رہیں اب جہاں آپ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں آپ ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ لوگ صرف دعوت کی کام دعوت کی کام دعوت کی بات کریں صرف دعوت کی مان لیں کوئی پولیٹیکل بات ہو نہ کوئی ملت کی بات ہو نہ کوئی اور غیر دور کی بات ہو تب اللہ کی رسط آپ کے لیے یقین ہو جائے گی آپ لوگ آپس میں بھی دیکھیے جب اکٹھا ہوں گے تو کسی کسی سے شکایت ہو سکتی ہے حج کے لیے بھی قرآن میں ہے کہ جب حج کے لیے نکلتے ہیں لوگ بہت سے لوگ تو وہاں بھی ایک دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے تو اس لیے ہے کہ حج میں جدال جائز نہیں تو آپ لوگ بھی جب کئی لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو کچھ ایسی شکل بن سکتی ہے ایک کو دوسرے شکایت ہو تو آپ لوگوں کو مکمل معنوں میں شکایت فری بن رہا ہے سفر میں بھی سفر کے باہر بھی پورے معنوں میں شکایت فری لیکن شکایت کی نفسیات جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے دوسرے کے خلاف کسی بھی دوسرے نے کچھ کہہ دیا تو اس کے خلاف شکایت لیکن اس کی پرائز دینی پڑتی ہے خود اس آدمی کو جو شکایت کر رہا ہے کیونکہ شکایت کی رسیات کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملے گی جس کے اندر شکایت کی رسیات پائی جائے گی تو آپ اپنے کو مکمل معنوں میں شکایت فری بنائیے یعنی پازیٹیوٹی لائیے اپنے اندر کوئی بھی ایک لے کر آپ کسی خلاف شکایت نہ کریں تو ذاتی اعتبار سے آپ شکایت فری رہیں اور بات چیت کے اعتبار سے آپ کوئی بھی غیر دعوتی بات نہ کریں کچھ بھی یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر کوئی شور کر رہا ہے کوئی بفٹ پٹ رہا ہے کوئی گن کی آواز آ رہی ہے تب بھی آپ اس کو بتوجہ نہ ہو آپ اپنے کام میں لے کر رہیں یہی اس کام میں کامیابی کا راز ہے دیکھیے پیغبر کی زبان سے قرآن میں آیا ہے لا سرکم علیہ من اجر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو جب آپ شکایت کرتے ہیں تو اس مطلب بدلہ چاہا تھا آپ نے کہ دوسرا آدمی آپ کی بات کو اپریشیٹ کرے جو آدمی آپ کے جذبات کو ہٹ نہ کرے جو دوسرا آدمی ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے آپ افنڈ ہو یہ بھی تو حضر ہوا یہ بھی چاہنا ہوا تو اس قسم کی اس قسم کا جذبہ آپ کے اندر ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے علی کے طالب آپ ذرا بھی نہ بنے دوسرا آدمی چاہے آپ کو افینڈ کرے تب بھی آپ افینڈ نہ ہوں جو آدمی آپ کو پروک کرے تب بھی آپ پروک نہ ہوں تو بیسٹ فارمولا جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ don't allow anyone to dictate you جب آپ کسی کے افینڈ کرنے سے آپ افینڈ ہو جائیں اس کہ اس کے ڈکٹیشن کو آپ نے قبول کر لیا کسی کے پروکیشن پر آپ پروک ہو جائیں کا مطلب کہ آپ نے اس کے ڈکٹیشن کو قبول کر لیا کسی کی بات پر آپ غصہ ہو جائیں تو آپ نے اس کے ڈکٹیشن کو قبول کر لیا کسی اسی کو میں کہتا ہوں کہ don't allow anyone to dictate you آپ بس اللہ کی رضا کے لیے کام کریں کسی سے کیا کوئی آدمی کیا ریسپانس دیتا ہے کیا ریسپانس نہیں دیتا ہے اس کے اوپر اٹھ جائیں بالکل اوپر تو یہ کام تو آپ کا آپ کا یہ رویہ آپ کی دعوت میں کامیابی کا یا کہیں ذریعہ بن جائے گا تو دعوت اللہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ قرآن سنت میں ہے پیغام انسان کے لیے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہے دعوت اللہ دیکھیے دعوت اللہ کام کیا جاتا ہے انسانوں کے درمیان تو انسانوں کی طرف سے مختلف قسم کے رسپانس آتے ہیں نگیٹو ریسپانس پازیٹو ریسپانس تو اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو دوسرا آدمی نگیٹو ریسپانس نہ دے تو آپ نے عزت چاہا آپ نے اس سے چاہا تو عزت تو دائی کے لیے چاہنا جائز نہیں ہے اس سے آپ اوپر اٹھ جائیں کہ دوسرا آدمی جو ہے نگیٹو ریسپانس دے رہا ہے پازیٹو ریسپانس دے رہا ہے آپ اس سے اوپر اٹھ کر کے لوگوں کی خرخائی کے لیے کام کریں کیونکہ قرآن میں ہے کہ نبی نے کہا انی لکم ناسے میں تمہارا ناسے ہوں ناسے خیر خواہ انی لکم ناسے امین اور امین کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات میں کہوں گا جو اللہ نے مجھے بتائی ہے اس میں کوئی میں چینج نہیں کروں گا کوئی بدلوں گا نہیں اس میں اور میرے اندر جو اسپرٹ ہوگی وہ خرخائی کی اسپرٹ ہوگی تو ایک اعتبار سے دعوت اللہ کام خیرخائی کا اظہار ہے دوسرے اعتبار سے دعوت اللہ کا کام اللہ کی مرضی کو لوگوں تک پہنچانا ہے یہ ٹو پوائنٹ فارمولہ ہے جو قرآن میں بتایا گیا ان لکھو ناسون امین میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم کو وہی بات پہنچا رہا ہوں جو مجھ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے تو ہمارا مشن جو ہے وہ مبنی پر قرآن مشن ہے قرآن یعنی قرآن کو پھیلانا سپورٹو لٹریچر کو پھیلانا قرآن کے مسجد کو لوگوں تک عام کرنا یعنی جو سینٹرل تھیم ہے وہ قرآن ہے پچھلی بار ایک صاحب جو ہمارے مشن کے ہیں وہ وہ ریگولر طریقے پر جاتے ہیں کہیں قرآن پھیلانے کے لیے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو کسی نے کہا یہ جو وہ قرآن میں نہ گئے تو یہ بہترین ٹائٹل ہے جو آپ کو کوئی دے گا قرآن مین یا قرآن مین بہترین ٹائٹل ہے تو آپ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پھیلاتے ہیں ہر زبان میں لوگوں تک تو اسی اسپرٹ کے ساتھ آپ کام کیجیے جہاں آپ گئے ہیں وہاں اسی اسپرٹ کے ساتھ لوگوں سے ملیے اور یہی اسپرٹ آپ کی کامیابی کی ضامن ہے اپنی کامیابی کو اسی لحاظ جانچیے دوسروں کے اعتبار سے نہیں دوسروں نے کیسا ریسپانس دیا اعتبار سے نہیں آپ خود اپنے آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ برقرار ہے اگر اسپرٹ برقرار ہے تو بس آپ کامیاب ہیں تو یہ خود کتنا بڑا شور کا آئٹم ہے کہ میں دلی میں ہوں آپ پربھنی میں ہیں اور میں یہاں سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ وہاں سن رہے ہیں تو یہ اللہ نے یہ جو ایج آف کمیونیکیشن پیدا ہوا ہے وہ اسی لیے پیدا ہوا کہ آپ اللہ کے پیغام کو سارے عالم تک بسورت پہنچا سکے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے سارا عالم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ